ابو قیس کہتے ہیں سیدنا عبداللہ بن امر رضی اللہ عنہ نے مجھے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا تاکہ میں ان سے سوال کروں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا کرتے تھے اگر وہ نفی میں جواب دیں تو ان کو یہ کہو کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ تو لوگوں کو یہ بتاتی ہیں کہ رسول اللہ روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا کرتے تھے پاس میں گیا اور سیدہ ام سلمہ سے دریافت کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا کرتے تھے انہوں نے کہا جی نہیں میں نے کہا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ تو لوگوں کو یہ بیان کرتی ہیں کہ آپ روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا کرتے تھے انہوں نے کہا ممکن ہے کہ آپ ان کا بوسہ لے لیتے ہوں کیونکہ آپ کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی رہا مسئلہ میرا تو آپ نے اس حالت میں میرا بوسہ نہیں لیا تھا حدیث نمبر سینتیس سو اکاسی مسند احمد